بار بار نہیں دینی نہ دوسری بار مل سکتی ہے نہ ملے گی اللہ کا ہم پر اتنا احسان ہے اتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا کسی کافر اور مشرق کے گھر میں پیدا کر دیتا اس نے ہمیں توفیق دی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی راہ ہدایت کو نہیں پا سکتا یہ اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی لیکن یہ نہ ہو ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہو لیکن ہمیں اپنے عقیدے کا اپنے منحج کا جس رستے پر ہم نے چلنا ہے جب رستے کا علم نہیں ہوگا تو منزل پر کیسے پہنچیں گے منزل پر پہنچنے کے لیے رستے کا علم تو ہونا چاہیے اس حوالے سے ایمان کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا تھا بیچ میں ایک دو غیب آئے دوسرے موضوعوں پر ہمیں گفتگو کرنا پڑی ایمان کے متعلق میں نے آپ کو کافی کچھ بتلا دیا بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اس حوالے سے تو ہم دو تین مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں لیکن لوگوں کا یہی اصرار ہے کہ اس کو مزید بڑھایا جائے پھر اسی پہ بات کی جائے تو بات بھی ٹھیک ہے کہ جب تک ہماری اس موضوع پر پیاس نہیں بجھتی ہے ہماری تشفی نہیں ہوتی ہے ہمیں اگلا ٹاپک نہیں چھیڑنا چاہیے ہم یہاں سمجھنے آتے ہیں یہ ایک سمجھنے والی چیز ہے تو جب تک مجھے یہ ٹاپک یا موضوع سمجھ نہیں آتا مجھے اگلی بات نہیں چھیڑنی چاہیے آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کو چاہیے مجھ سے سوال کرے مجھ سے ڈسکس کرے بیٹھیں کہ بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی اس بات کو مجھے سمجھاؤ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس حوالے سے میں بہت لمبی چوڑی بات کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیکن پھر مجھے آج یہی ٹاپک دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیوں ہے رسالت نبوت یہ کیا چیز ہے رسالت و نبوت اللہ رب العالمین نے جس وقت انسان کو زمین کے اوپر بیچا تو ساتھ ہی یہ بات کہی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو کہا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی کہ تم نے زمین پر کس طرح سے سفر کرنا ہے زمین کی زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے اس کا طریقہ کار میں آسمان سے بھیجوں گا ہمارے ہاں کچھ لوگ نظریات پیش کرتے ہیں جی لوگ پہلے بندر تھے بندر سے انسان بن گئے ڈارون کا نظریہ کسی کا کیا نظریہ کسی کا کیا نظریہ لیکن ایک مسلمان کا نظریہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرما رہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جنت سے نکال کے تو ساتھ ہی یہ بات کہی فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي من میری طرف سے ہدایت آئے گی مطلب یہ کہ ہدایت کسی انسان کے بس کے بات نہیں ہے اور ہدایت کسی انسان کے کھاتے میں نہیں ہے ہدایت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے فمن ہدایا تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی میرے رستے پر چلا فلا علیہم ولا هم يحزنون اسے پریشان ہونے کی غمگین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اس کی آخرت بھی کامیاب ہے وہ بندہ دنیا میں بھی پرسکون اور پرتعیش زندگی گزارے گا اور آخرت میں تو اس کے کیا ہی کہنے شرط یہ ہے کہ جو طریقہ آسمان سے اترائے جو وہی آسمان سے آئی ہے اس طریقے کو فالو کیا جائے اس رستے کے اوپر چلا جائے اب اللہ رب العالمین نے آسمان سے کیا ہدایت بھیجی اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا جَاءَ رَسُولُهُمْ ان کے رسول ان کے پاس آئے کسن جس نے رسول کی بات کو مان لیا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس نے رسول کی بات کو نہ مانا وہ جہنم کے اندر جائے گا وہ خائب و خاصر ہے نقصان اٹھانے والا ہے تو انبیاء کی شکل میں رسولوں کی شکل میں آسمان سے ہدایت اتری اور اس کو مزید تقویت دینے کے لیے مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں بھی نازل کی صحیفے دیے کتابیں دی اور سب سے بڑی کتاب جو آسمان سے اتری وہ قرآن مجید اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں قل یا ایوہ الناس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آخری رسول ہے اللہ کے رسول کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ پیغمبر آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے انی رسول اللہ اے رسول اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اللہ کا رسول علیکم تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے السماوات کو جس کے لیے آسمان ہے اور جس کی زمین ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ ہے وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا كَافَتَ لِلنَّاسِ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کر بیچے بشیرن و نذیرن خوشخبری دیجئے جنتوں کی و نذیرن اور ڈرائیے لوگوں کو وَلَكِنَّا أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں لیکن اکثر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے اس کی تفصیل میں آگے جا کے بیان کروں گا اچھا اب اللہ کے رسول کی بے کا مقصد یہ ہے باقی انبیاء سے ہٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد کچھ ہٹ کر ہے باقی آئے کوئی بنی اسرائیل کے اندر آیا کوئی اپنے قوم کے اندر آیا کوئی بستی قبیلے کے اندر آیا علاقے کے اندر آیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت رسول بن کر آئے اس بات کے اوپر میرا ایمان ہونا چاہیے اس بات کے اوپر میرا پختہ ایمان ہونا چاہیے فَآمِنُوا بِاللَّهِ اب میرا کام کیا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ ہی اللہ پر ایمان لے کر آؤں اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤں ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی آیا ہے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اس کی بات کو مانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت قائم ہونے تک تیس جھوٹے دجال اور کذاب لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے تیس لوگوں کا اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ان میں سے کافی سارے پورے ہو چکے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت کر دیا تھا جیسے کہ مسلمہ کباب ہے استی ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا ایک عورت ہے کچھ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت کر دیا تھا ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ بات سمجھ لے اچھے طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی رسالت نہیں اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کی نبوت نہیں فامین بلّہ اس کے اوپر اپنا ایمان پختہ کر لو دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے وہ یہ کہ صرف دین کے اندر شریعت کے اندر اتھینٹک بات مضبوط بات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کی دوسری شرط پہلی شرط یہ ہے کہ پوری کائنات کے نبی دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی اتھینٹک ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات آتی ہو چاہے وہ کتنا مرضی بڑا سکالر ہو فلسفی ہو منطقی ہو وہ چاہے جتنا مرضی بڑا پروفیسر ہو لیکچرار ہو وہ چاہے ولی کامل ہی کیوں نہ ہو اس کی عبادت کے چرچے دور دور تک مشہور ہی کیوں نہ ہو چکے ہو وہ چاہے وقت کا عظیم ہی کیوں نہ ہو مفتی ہی کیوں نہ ہو عالم ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں داخل کر لیجیے اگر اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی ہے تو پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچے کے سارے سلسلے ختم ہیں یہ بات یاد رکھیے تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے تو یاد رکھیے راہ ہدایت اگر ہمیں ملے گی تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے سے ملے گی اگر میں یہ کہوں نا کہ میں فلانی سرکار کے جھنڈے کے تلے چلا جاؤں اگر میں یہ کہوں کہ فلانی سرکار مجھے بخشوا دے گی اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں تو کائنات میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو کیوں جی کوئی ہے کوئی ہے ایسی شخصیت کہ جس کا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیریزن کر سکیں مقابلہ کر سکیں تو یار پھر اللہ کے رسول کا جھنڈا چھوڑ کر کسی اور کے جھنڈے جانے کی ضرورت ہی کیوں ہے جب ہمیں ایک ایسا جھنڈا مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن بھی جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا چوتھے نمبر پہ یہ بات اس بات کا یقین رکھیے قیامت والے دن اگر کوئی بندہ ہمیں بخشوا سکتا ہے ہماری سفارش کر سکتا ہے اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی سے نہیں اگر ہماری کوئی سفارش کر سکتا ہے اللہ کی مرضی سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تین چار لوگوں کی گنوائی ہیں قرآن مجید سفارش کرے گا روزہ سفارش کرے گا شہید سفارش کرے گا حافظ سفارش کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اگر شہید سفارش کرے گا اس صورت میں کرے گا جب اس کی شہادت قبول ہوگی مطلب وہ پکا نہیں ہے اور مجھے کیا پتا کہ کس شہید کی سفارش قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی کس کی شہادت قبول ہوئی حافظ ہے تو ہمارے یہاں حافظ کئی ملتے کئی حافظ ملتے ہیں دیکھ لو تو ماشاءاللہ قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پھر یاد ہوتی حافظی کیبل نٹورک حافظی پان شاپ ایسے عجیب نام بنائے ہوئے حافظی کو بگاڑا ہوئے اب جس حافظی کا دنیا میں یہ حال ہے وہ قیمت والدین ہماری کیسے سفارش کر سکے تیسرے نمبر پہ ہماری سفارش کرے گا قرآن اور قرآن اس صورت میں کرے گا جب ہمیں پڑھنا آتا ہوگا ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہوگا کبھی سمجھا ہوگا جب قرآن کے متعلق ہم نے کبھی پڑھا نہیں سوچا نہیں سمجھا نہیں اس کے لیے وقت نہیں دیا سیکھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس وہ کیسے سفارش کریں آپ رات کو یہ میرے کچھ بھائی ہیں جو رات کو مجھے وقت دیتے ہیں حدیث یاد آ گئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن مجید آئے گا کہے گا آئی ربی منا میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا قرآن یہ نہیں کہے گا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا قرآن کہے گا اے ربی منا النوم باللیل میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا یہ رات کو اٹھ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے میری تلاوت کیا کرتا تھا اے رب میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے قرآن مجید سفارش کرے گا وہ بھی کب جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے سیکھیں گے لیکن اس کے لیے ہمارے پاس آج کے دور میں وقت کا ہے اگلے نمبر پہ سفارش کرے گا روزہ اور روزہ سفارش کی صورت میں کرے گا کس کا قبول ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا یہ اللہ جانتا ہے اب رہ کر رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش تو پکی کرنی یہ بات یاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش پکی کرنی ہے لیکن کس کی إِلَّا لِمَنِ علیہ جس کے اوپر اللہ راضی ہوں گے ہر بندے کی سفارش اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے دینی اور نہ ہی ہر بندے کی سفارش قبول ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سفارش اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا پھر کہ جناب مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں غازی آباد کے اندر ویسے مجھے ایسی باتوں کے نام نہیں لینے چاہیے غازی آباد کے اندر ایک بزرگ ہیں سچا واقع ہے ان کے ہاتھ پہ لوگ بیت ہوئے ان کے ہاتھ پر لوگ بیت ہوئے نماز کا وقت ہوا اٹھ کر جانے لگے جی نماز کا وقت نماز پڑھنے چلے کہتے ہیں نماز پڑھنے جانا ہے تو پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب جو جی نمازیں ہی ایسی پڑھنی ہے تو پھر انہوں نے ان بیعت کیوں ہوئے ہیں پھر ان کی بات کو کیوں مانا ہے اگر یہی معاملہ ہے بھی ہمیں جہنم ہی آگے جا کے بھگتنی پڑھنی ہے تو پھر ہم یہاں کیوں آتے ہیں اس کے زیر پہ اس کے در پہ کیوں آتے ہیں میرے عزیز بھائیوں یہ ایمان نہیں ہے ایمان کی علامت نہیں ہے یہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ یہ یقین کیا جائے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں صرف وہی سفارش کریں گی اس کے سفا کوئی سفارش نہیں کرے گی اور یہ چیزیں اللہ کے رسول نے گنوائی ہیں ان کو پیدا کر لیجیے انشاءاللہ قیامت کے احمد والے سفارش کریں گے اور کئی مواقع ایسے ہیں کہ سفارش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی حافظ کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شہید کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء صدیقین اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر دشک کریں گے ابو داود کی حدیث کہ انبیاء صدیقین شہداء دیکھ کر دشک کریں گے اور اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کو جبے پہنائے ہوئے ہوں گے انبیاء کہیں گے صدیقین کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو تُو نے نور کے ممبروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور یہ خوبصورت جبے اور حلے پہنائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے ان کی دوستی اللہ کے لیے ان کی دشمنی اللہ کے لیے پیار و محبت صرف اللہ کے لیے یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی بعض اوقات سفارش چل جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں چلتی ہے اب مجھے اس سفارش پہ تکیہ نہیں لگانا ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو یہ تھی کچھ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ہر بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہترین بات ہے حدیث کے اندر کیا آتا ہے ہر خطبے کے اندر ہم شبتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اما بعد خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین بات بات بات بہترین بہترین اللہ کی ہے کتاب اللہ کی کتاب ہے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس دور کے اندر آپ نے بیعت ہونے اس دور کے اندر آپ یہ چاہتے کہ آپ کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت میں بیچ دے اس دور کے اندر رہ کے اگر آپ یہ تما کرتے ہیں کہ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 کہتا ہے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر آیا ہوں اور مسجد اقسا سے بھی ہو آیا ہوں سنا ہے کہ وہ راتوں رات سات و آسمان سے بھی ہو آیا اور مسجد اقسا کے اندر دو رکعت نماز بھی پڑھ کر آ گئے کیسے ممکن ہے عقل کے خلاف ہے یہ بات موجزہ کہتے ہیں اس کو جو عقل کے خلاف ہو اور اللہ کسی کسی کو دے اور اللہ صرف انبیاء کو معجزے دیتا ہے ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو پھر یہ سچی ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی بات کو سنا کہا یہ سچی ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلا تعمل بلا غور و فکر یہ کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے نا تو یہ سچی ہے وہ رات و رات ساتھوں آسمان سے ہو کر آ سکتے ہیں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا بہتان لگایا منافقین پیش پیش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ رو رو کے ہلکان ہو چکی تھی کہتے ہیں کہ میں صرف چارپائی پہ لیٹی رہتی ہوں اور رویا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے کہا عائشہ اگر تو گناہ گیا اللہ سے معافی مانگ لے اور اگر نہیں تو میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اس وقت صرف اسی طرح کہوں گی کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان صبر خوبصورت ہے اللہ مدد کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں باہر نکلے اور عمر رضی اللہ عنہ سے ملے کہا عمر عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے عائشہ کے متعلق تیرا کیا عقیدہ کیا رائے ہے تو عمر رضی اللہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی مرضی سے عائشہ سے شادی کی تھی یا اللہ کے حکم سے کی تھی کہا اللہ کے حکم سے کی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قالو کال البحان بہتان نادرین وہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو ایسی بیوی دے کہ جس کا اخلاق اچھا نہ ہو جس کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو یہ ہے ایمان کہ نہ میرا نبی غلط ہو سکتا ہے نہ میری نبی کی بیوی غلط ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا چیز ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلے وہ سماما اللہ کے رسول کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اللہ کے ابکر صدیق کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں تو ابکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ابکر تجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہا اللہ کے رسول اپنی جان کا ڈر نہیں ہے میں ڈرتا ہوں ابو بکر کے ہوتے ہوئے آپ کے جسم پر کوئی خراش آ جائے میں کیسے برداشت کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا چیز ہے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی کہ جس وقت مدینے سے بہتر لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے چچا عباس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا واقعہ میں شارٹ کرتا ہوں چچا عباس آئے اور یہ لوگ بیعت کرنے لگ پڑے اور پلان یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا دیکھ لینا یہ میرا بتیجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اس کو لے کر جا رہے ہو میں تمہارے ایسے سپورٹ نہیں کروں گا پہلے مجھے بتاؤ تم ان کے ساتھ سلوک کیا کرو گے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے بچے ہم ہمارے علاقے زمینیں کھیت کھلیان سب اللہ کے رسول پر قربان سب اللہ کے رسول پر قربان کر دیں گے ہم ان سے اس طرح محبت کریں گے جس طرح ہم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے اس طرح محبت کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اگر ان کے رستے میں ہمارے بیوی اور بچے بھی آگے تو ہم ان کو بھی قربان کر دیں گے صحابہ اکرام نے بیعت کی بہتر لوگوں نے بیعت کی مدینے سے آ کے پھر ایک صحابی بیچ میں سے کھڑے ہوئے کہنے لگے دیکھ لو تم کائنات کی عظیم ترین شخصیت کو مدینہ لے کر جانے کی باتیں کر رہے ہو یاد رکھو اگر تمہاری بیوی اور بچے اور اگر تمہاری آل اولاد رستے میں آئی اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کس کو اختیار کرو گے سب نے یک زبان کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں گے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ایسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ میں ہوں جو ان کی زبان سے بات نکلی ہے اس پہ عمل کرنا میرا ذمہ ہے میرے اوپر فرض ہے میرے اوپر لازم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردو بن مسعود سکوی کہتا ہے میں نے واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس وقت وہ گیا کہتا ہے یار میں نے کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے میں نے حبش کے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن میں نے اتنی تکریم کسی کی ہوتی نہیں دیکھی ہے ان کے منہ سے لعاب نکلتا ہے لوگوں کے ہاتھوں پہ جا کے گرتا ہے زمین پہ نہیں گرتا ہے وہ بولتے ہیں وہ جس وقت بولتے ہیں تو لوگ خاموشی سے سنتے ہیں اور خاموشی سے سننے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ان کے وضو کے پانی کے اوپر گر پڑیں گے اگر تم لوگ اس کے اوپر غالب آ گئے تو ٹھیک ہے وغیرہ مستقبل میں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ مستقبل کا نبی ہے مستقبل کا بادشاہ ہے یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی چند مثالیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اب میں اور آپ جائزہ لیجئے کہ میرا اللہ اللہ کے کے رسول صلی علیہ وسلم اوپر کتنا پختہ ایمان ہے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہوتی نا ایک بات وہ کیا مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی متسا قیامت کب آئے گی تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی زیادہ نماز روزے نہیں ہے میرے پاس کوئی نوافل نہیں ہے ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احببت آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے انس رضی اللہ تعالی کرام خوش ہو گئے اور ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن اور کوئی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے اوپر وہ محبت کرتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے ایمان لے کر آیا ہمارے لیے وہ دن عید کا دن تھا کہ ہم کیا مطلب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح بچھایا کرتے تھے وضو کے لیے پانی لایا کرتے تھے مسواک لایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے میں اللہ سے دعا کر کے تجھے دوں گا تو ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بہت کچھ مانگ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کا مرافقت کا فی الجنہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں بس مجھے یہی چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ کچھ اور اور یار زمین بھی ہوتی ہے مکان بھی ہوتا ہے گاڑی بھی ہوتی ہے سواری بھی ہوتی ہے بچوں کا فیوچر اور مستقبل بھی ہوتا ہے اور جو مانگ لیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر دینا تھا جیسے بھی ہوتا پورا کر کے دینا تھا لیکن ساری باتوں سے قطع نظر کہ کہ وہ چیز یہ تو کل فوت ہو جانا آج نہیں تو کل فوت ہو جانا ہے تو پھر جنت میں جانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سلو کا مرافقت تک فی الجنہ جنت اور آپ کا ساتھ تیسری مرتبہ پھر یہی کہا اللہ کے رسول نے پھر یہ نہیں کہا کہ میں چلو تمہیں دیتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا آئینی بکثرت سجود کثرت سے سجدے کیا کر بہت زیادہ سجدے کیا کر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہ میری معیشت آئے نہ میری معاشرت آئے نہ میرا گھر بار آئے نہ میرا ماحول آئے نہ میری زندگی آئے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور میری جان قربان یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کب ٹوٹتا ہے اصل بات یہ ہے باقی باتیں تو آپ نے سنی ہے زیادہ تر لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے سے منع کیا یا میں کسی سے یہ کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کیا نہ کرنے کا حکم دیا اور اگلا آدمی کہہ دے جی کرنے میں کیا عرج ہے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کہتا جی کرنے میں کیا آ تو یہ کیا اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہوگا میں کہتا ہوں کہ یار تو پریشان ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی میں کس طرف جاؤں ایک طرف وہ مجھے بلاتا ہے ایک طرف وہ مجھے بلاتا ہے ایک طرف وہ مجھے بلاتا ہے ایک طرف وہ مجھے بلاتا ہے ہمارے درمیان جھگڑا پیدا ہو چکے ہمارے درمیان فرقے پیدا ہو چکے ہیں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں میں کیسی عقیدہ سرات مسکیم کو پہچانوں گا راہ ہدایت کو پہچانوں گا تو قرآن مجھے کہتے ہیں اللہ رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اپنے امیروں کی اطاعت کرو اور اگر تم کسی معاملے میں جگر پڑو اگر تم کسی معاملے میں لڑ پڑو تمہیں بات سمجھ نہ آ رہی ہے إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے ان کن تم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لو ذالک خیر یہ بہترین ہے اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر یہ بہتر ہے واحسن تعبیلا اور تفسیر کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ تم بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دو مجھے ایک مسئلہ درپیش آگئے ایک عالم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ایک عالم کہہ رہا ہے کہ ہے میں اس کے پاس بھی جاؤں میں اس کے پاس بھی جاؤں میں کہوں بھائی مجھے وہ بات بتاؤ جو اللہ کے رسول نے اس معاملے میں بتائی ہے دوسرے کے پاس جاؤں بھائی مجھے وہ بات بتا جو اللہ کے رسول نے اس معاملے میں فرمائی ہے اب پہلے کے پاس آؤں بھائی اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے مجھے دکھاؤ وہ دکھا دے اتھینٹک بات ہے مضبوط بات ہے تو پھر میرا تک ہی نہیں بنتا کہ اس سے آگے کوئی بات کرنا اور اگر وہ کہہ دے جی نہیں اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہے فلانے کی بات ہے فلانے کی بات ہے اور ایک مجھے کہہ دے یہ اللہ کے رسول کی بات ہے میں تجھے دکھاتا ہوں اتھینٹک بات ہے مضبوط بات ہے اور ایک کہتا ہے نہیں جی فلانے کی بات ہے تو میں کس کی بات کو مانوں گا قرآن مجھے کہتا ہے اللہ کے رسول کی بات کی طرف جاؤ اگر راہ ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بات کی طرف جاؤ اور اگر اگر میں ایمان والا ہوں اگر میں مومن ہوں تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے فلا وربی کا لا یؤمنون اے نبی تری عزت کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی کا فیمشہ ذرا بے نہ یہاں تک کہ جو فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دے اس سے ہٹ جائے اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ سنایا اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا اس کے اوپر اپنی مرضی کو توپنا یا اپنی مرضی چلانا ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بنو قریضہ میں جا رہے ہیں اثر کی نماز ہم وہاں جا کر ادا کریں گے کچھ لوگ گئے انہوں نے رستے میں سفر کے اندر نماز ادا کر لی کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی ہم وہاں جا کر اثر کی نماز ادا کریں گے لوگ گئے جلدی جلدی وضو کیا ان کی ایڑیاں خشک رہ گی وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رہ گی وہ صحابہ تھے اللہ کے رسول کے اوپر جان لٹانے والے تھے صرف ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے پتا کیا فرمایا وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ جن کی ایڑیاں خشک ہو گئی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ میری سنت سے اتنا بھی اعراض نہیں من آد سنتی جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلحی سمندی وہ میرا نہیں ہے وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے من احب سنتی اور جس نے میری سنت سے پیار کیا میرے طریقے سے پیار کیا اور سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حلوہ کھانا بھی سنت ہے یہ کرنا بھی سنت ہے شلوار پہننے کی اڑتالیس سنتیں بنا دیں فلاں سنت ہے فلاں سنت ہے یاد رکھو سنت کھانے پینے کا نام نہیں ہے سنت ایک طریقے کا نام ہے جس کے اوپر چلنا پڑتا ہے سنت ایک مکمل طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اوپر ہمیں ہر موقع پر چلنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس موقع پہ ٹھیک ہے میں نے سنت کے اوپر عمل کر لیا زیادہ تر لوگوں کو دیکھا کھانا کھا رہے ہو تو کہتے ہو جی نہیں چمچ نہیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا سنت وہ ہاتھ سے کھانا کھا کے اسی کو سنت سمجھ رہا ہوتا ہے کسی کو دیکھو تو وہ کہتا ہے جی فلاں دن حلوہ پکا لینا یہ سنت ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی سنت یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکل پڑو اور اپنی جان مال سب کچھ کھپا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا ساری عمر اور کیا کیا ہم سنتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی گھر میں نو تلواریں تھی اور چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا ہم سنتے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو پڑوسیوں سے تیل ادھار مان کر چراغ جلایا گیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر آئے کہا لوگوں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے جاؤ بھاگ کر جاؤ سارے بازار کے اندر گئے کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں وہاں تو مسجد میں تو کچھ بھی نہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہا یہی تو نبی چھوڑ چھوڑ کر گیا گیا اور تو کچھ بھی نہیں کے اگر سنت پہ عمل کرنا ہے نا سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر سنت کو پڑھو ہر بندہ آپ کو لفظ سنت سنائے گا لیکن اگر سنت کو دیکھنا ہے تو پھر سنت کو پڑھ کے تو دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج تک حدیث کا مطالعہ کیے خود کتاب کھولی یار یہ حدیث کی کتاب ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کیا ہے ہر بندہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ محبت کرو پیار کرو اور ان کو پڑھ کر دیکھو ہمیں سمجھ آئے گی کہ لفظ سنت کس چیز کا نام ہے سنت کا معنی ہی طریقہ ہے اور سنت بہت وسیع چیز ہے بہت وسیع چیز جانتے ہیں کتنی وسیع چیز ہے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روم کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور زمین پر چلا گیا انہوں نے اٹھایا اور ڈالنے لگے تو ساتھ والے نے کہا ہوں یہ بڑے لوگ ہیں اس چیز کو معیوب سمجھتے تو کہا میں ان کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا گرا تو اٹھا کر کھا لو صاف کر کے سنت بہت وسیع چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا کھاؤ یا انگلیاں چاٹ لو یا چٹوا لو ہمارے دور میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا بیٹھ کر کھاؤ ولیمے پر کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے میں ولیمے کے موقع پہ اوپر کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہوں کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نیوندرا نہ لیا جائے ولیمہ ایک خالص دعوت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین دعوت ولیمہ ہے تو ولیمے کے موقع کے اوپر آپ میں سے کوئی بھائی نیوندرا نہ لے سنت کے مطابق شادی یہ ہے تو کتنے لوگ ہیں جو بدلتے ہیں کہتے جی نہیں ہم نہ نیوندرا لیں گے نہ دیں گے میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب شریعت کے اندر سوا بتیس روپے حق میئر کسی نے نہیں مقدر کیا ایک بزرگ کہتے ہیں نہیں جی سوا بتیس روپے حق اور مقدر سنت ہے اور میں کہہ دیتا ہوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بارہ ہزار درہم جو ہے وہ حق مہر دیا تھا اور میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں مقرر کرنا لڑکی والوں کے اختیار میں رکھا ہی نہیں لڑکے کے اختیار میں جتنا ہے وہ اتنا حق میں مقرر کر دے یہی سنت ہے تو پھر نہیں وہ سوا بتیس والا کہے گا نہیں یہ سنت ہے وہ سنت نہیں ہے میں کہتا ہوں برات لے کر جانا سنت نہیں ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس سنت کے اوپر عمل کریں گے میں کہہ دیتا ہوں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہہ فرض میں کہ جس وقت جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کلمہ شہادت اشد الہ الا اللہ جو پڑھا جاتا ہے لوگ وہ سنت نہیں ہے مجھے دکھا دیجیے کہاں پر ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں یار کوئی لڑنے والی بات نہیں میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے ہزاروں صحابہ کے جنازے اللہ کے رسول کے دور میں اٹھے اللہ کے رسول کی ساری بیٹیوں کے جنازے صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے چاروں بیٹوں کے جنازے اللہ کے رسول کے دور میں اٹھے لیکن کسی پہ کلمہ شہادت نہیں کہا گیا غزوہ احد کے موقع کے اوپر ستر لوگوں کے جنازے اٹھے لیکن کسی پر کلمہ شہادت نہیں کہا گیا تو کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو مانیں گے میں کہتا ہوں یہ سنت نہیں ہے اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے اور کتنے لوگ جو جا کے یہ سوچیں گے یار میں اس کے اوپر سوچوں یہ آدمی مجھے کہہ رہا نہیں ہے میں پڑھ کے دیکھوں اور میں اس کے پیچھے چاہ رہا ہوں میں محلے کے مولوی کے پاس جاؤں اس کو مجھے ریفرنس دو مجھے حوالہ دو میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں اگر سنت ہے تو پھر میں اس کے اوپر عمل کروں تاکہ مجھے ثواب ملے اور اگر سنت نہیں ہے تو پھر میں عمل نہ کروں یہی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھا جائے پڑھا جائے سنا جائے اور پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرمایا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جانتے ہیں کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ آپ جانتے ہیں چوری سے زنا سے قتل سے ڈاکے سے دنیا کے جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ پتہ کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ٹانگ اڑائی جائے یہ لفظ میں نے کیوں استعمال کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا نہیں ہے میں یہ کہہ دوں کہ نہیں کرنے میں کیا حرج ہے کرنے میں کیا حرج ہے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے نہیں کیا تم آ کر کہہ دیتے ہو یار کرنے میں حرج نہیں ہے تو میرا اللہ کے رسول کے اوپر کتنا ایمان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے متعلق کبھی ایسا ذہن میں بھی مت لائیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاؤں گا اور میں کہتا ہوں جناب یہ بدعت ہے میں کیا کہتا ہوں جناب یہ بدعت ہے اور بدعت کس کو کہتے ہیں دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا ثواب سمجھ کر ثواب سمجھ کر دین میں کسی طریقے کو ایجاد کرنا مثال کے طور پہ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 دے گا اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر اب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مجھے کوئی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کروں وضو کروں مسجد میں بیٹھوں تو بس لا الہ الا اللہ پڑھوں نماز کے بعد پڑھوں اٹھتے بیٹھتے پڑھوں موٹر سائیکل پہ پڑھوں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے پڑھوں لیکن ایک بندہ اگر کہتا جناب نہیں جس وقت آپ نے کہنا اللہ تو تو سانس اندر ہونا چاہیے جس وقت آپ نے کہنا ہو تو سانس باہر نکلنا چاہیے آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے منہ کبلا شریف ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے میں اس سے پوچھتا ہوں یار یہ سنت کا طریقہ نہیں وہ کہتا نہیں مجھے فلاں عوان صاحب ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے وہ اس طرح ذکر الہی کرواتے ہیں میں کہتا ہوں یار یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں جی فلاں صاحب مجھے ایسے کرواتے ہیں تو میں تو ان کا مرید ہوں ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے وہ کہتا ہے فلاں صاحب تو بتائیے ایمان کہاں پر جائے گا ایک ہوتا ہے شرک فی اللہ اللہ کے متعلق شرک کرنا اور ایک ہوتا ہے شرک فی رسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شرک کرنا کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جناب وہ شابان کی پندرہویں رات کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے سلاۃ الفیہ کے نام سے سلاۃ الرغائب کے نام سے ہزار رقم نفل پڑھنا چاہیے میں کہتا ہوں یار اللہ کے رسول نے ساری زندگی نہیں پڑھا وہ مجھے کہتا ہے جناب احیاء العلوم امام غزالی ان کی بہت بڑی کتاب ہے انہوں نے اس کے اندر لکھا میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی وہ مجھے امام غزالی کا حوالہ دے گا اور اس کے اوپر فٹ آ جائے گا تو کیا یہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامور محدثات ہوا جو بات میں نے آپ سے کی کہ دنیا کا بڑا ترین گناہ شر الامور بدترین گناہوں میں سے بدترین گناہ محدثات ہوا دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ ادا کرو حج کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا بس اس طریقے کے مطابق چلو نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے اگر ایک انچ آگے کرو گے تو محتفات ہوا دین کے اندر نئی چیزیں داج ہو گی وہ کلو بھی دلالا اور ہر نئی چیز گمراہی ہے نئی چیز کا ثواب نہیں ہے کیا کہتے ہیں اللہ سرکاف کے اندر اللہ فی الحیات دنیا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر بہت محنتیں کی بڑی کوششیں کی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے کام کرتے تھے سنا اور اپنی طرف سے یہ سمجھ آتا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں بدتی گناہ سمجھ کے کام کرتا ہے اچھا سمجھ کے کرتا ہے یہ سواب کا کام ہے نیکی کا کام ہے نیکی کا کام سمجھ کے کرتا ہے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے انہم یحسنون وہ کہتا یہ بڑا نیکی کا کام ہے الذین کفروا اللہ کہتے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں ہے اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قیامت والے دن حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا لوگ آئیں گے میرے پاس اور میں ان کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا اور جو ایک مرتبہ پی لے گا پچاس ہزار سال میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو اتنی بڑی امت ہوگی کیسے پہچانیں گے آپ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ کسی آدمی کے پاس کالے رنگ کے گھوڑے ہوں اور ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیاں اور ٹانگیں سفید ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا اللہ کے رسول کیوں نہیں پہچانے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی میری امت قیامت والے دن آئے گی ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں اور وضو کے آزاد چمکے دیکھ کے میں ان کو پہچانوں گا اور ان کو جامع کوثر پلاؤں گا اور جو ایک مرتبہ پی لے گا پچاس ہزار سال میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اس کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے ان کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے ٹانگے بھی چمک رہی ہوں گے لیکن قریب آئیں گے تو فرشتے ہائل ہو جائیں گے میں کہوں گا یار میری امت ہے چہرہ دیکھو چمک رہے محراب ہے پاؤں دیکھو پاؤں پہ وہ گڑ بن چکے ہیں نماز کے اندر بیٹھ بیٹھ کے پاؤں سوچ چکے ہیں ان کے نمازیں پڑھ پڑھ کے عاملت الناس کی بہ تسلا نار الحامیہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے یہ نہیں کہ وہ نیک عمل نہیں کریں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے تسلا نارن ہامی جہنم کے اندر پھینکو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت ہے آنے دو تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے لمن غیر بعدی انہوں نے آپ آپ کے کے بعد بعد انہم احدثوا دین ایجاد ساری نئی چیزیں ایجاد کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے چلو چھوڑے یار معاف کر دو تو میری امت نمازیں پڑھی ہیں وضو کی ہے عاشق تھے فلاں تھے فلاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ ساتھ ہی اپنا رویہ بدل لیں گے سحکن سحکن دور لے جاؤ دور لے جاؤ لمن غیر بعدی جس نے میرے دین کا پاس نہ کیا میرے بعد میرے دین کو سنبھال کر نہ رکھا مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے امپورٹر چیز ایمان تھا دین تھا اور میں آج اٹھ کر یہ کہوں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پورا نہیں ہے اچھا جو بدت کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو دین میں بدت کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ رسالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پورا نہیں پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے یا رہ گیا تھا یا اللہ کے رسول نے پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں یا ایوہ الرسول رسول اے رسول بلغ انزل الیک من ربک آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس کو لوگوں تک پہنچائیے وہ علم تفعال اور اگر آپ نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا کیا آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی ہوگی دین کی خطبہ حجت الوداع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ کھڑے اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیا اللہ حل بلغ تو کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کیا میں نے دین پہنچا دیا سب نے کہا پہنچا دیا اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ مشہد اللہ گواہ ہو جا اللہ مشہد اللہ گواہ ہو جا میں نے ان تک دین پہنچا دیا میں نے ان تک دین پہنچا دیا یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کام ہوا تھا وہ سنت ہے جس پہ اوپر اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو وہ سنت ہے اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر عمل کیا ہو وہ سنت ہے اگر اس کے علاوہ کوئی چیز نا کہ یہ سنت ہے تو سنت نہیں اور سنت صرف دو لوگوں کی ہو سکتی ایک اللہ کی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی بات اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ملتی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلافاء الراشدین المحدین لوگوں تمہارے اوپر میرا طریقہ اور میرے بات صحابہ کرام مجمعین یعنی چاروں خلفاء کا طریقہ ہے ان لوگوں کے دور میں جو کام ہوئے بس وہ تمہارے لیے حجت ہے اس کے بعد کوئی اسی ہجری میں آئے یا اس کے بعد آئے کسی کا کوئی طریقہ میرے لیے حجت نہیں ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات ہو یا میری بات ہو تو اس بات کو دیوار پر دے مارو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے تو یہ بات لازم ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ میرے لیے شریعت میں کوئی اتھینٹک نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر تم کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہی نہ ہوگے اگر تم نے کوئی مرشدی تلاش نہ کیا اگر تم نے کوئی رہنمائی تلاش نہ کیا تو تم جنت میں کیسے جاؤ گے اور یارو مرشد اور رہنما پتہ ہے اللہ نے ہمارے لیے کس کو بنا کر بھیجا پتہ ہے آپ لوگوں کو کس کو بنا کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا قرآن اتارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا ایک ایک حرم محفوظ ہے اس کے بعد بھی ہمیں کسی اور مرشد کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اس کے بعد بھی مجھے کسی اور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے کہ میرے بعد فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں ہوں گے تم نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی ہے ان کو اپنا مرشد بنانا ہے اللہ کے رسول نہیں کہہ کر گئے دین مرشدوں سے نہیں دین شریعت کا نام ہے اور یہ قرآن اور حدیث تو چیزوں کا نام ہے ان سے ملتا ہے اس کے سوا اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ شریعت نہیں بن جائے گی اور اس پہ عمل کرنا ثواب نہیں اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں بندے کی بات ٹھیک ہے اور اس پر عمل کرنے سے مجھے ثواب ملے گا اور شریعت میں اس کا پروف نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت نہیں ہے تو وہ بدت ہے اور میں اس بدت کے اوپر عمل کر رہا ہوں تو میں خسارے میں ہوں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات دالی کا خیرون یہ بہترین بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو اب یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے بدعت کے متعلق دلائل پیش کی ان کو دیکھا جائے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی، ایک بدت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدت سیاح ہوتی ہے ایک بدت حسنہ ہے اور ایک بدت سیاح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی پخانے کو کبھی کسی نے کہا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے کبھی کسی نے کہو کہ یہ اچھا پکانا ہے یہ برا پکانا ہے بدبو آتی ہے سبھی اس سے بھاگتے ہیں اسی طرح بدعت ہے بدعت کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایسی چیز جس کو ثواب سمجھ کر دین میں داخل کیا جائے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تراوی شروع کی جس وقت لوگوں نے امامت کروائی لوگوں کو اکٹھا کیا تراوی پڑھنے شروع ہو گئے تو عمر فاروق نے کہا نعم البدعات ہادی یہ بدعت بہت اچھی ہے اس وجہ پر بدعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بدعت بہت اچھی ہے وہاں پر یہ ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پروف ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے تین دین تک ترابی پڑھائی ہیں بات جماعت پڑھائی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے بات ثابت ہے اور جب ایک بات اللہ کے رسول سے ثابت ہو اور وہ عمل اللہ کے رسول نے خود ختم کیا ہو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اس لیے جماعت نہیں کرواتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات خود قیام کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے دوڑ کیا کرتے تھے جبریل اللہ کے رسول کو قرآن سناتے تھے اللہ کے رسول جبریل کو قرآن سناتے تھے اور حدیث کے اندر بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں کبھی گیارہ رکعت سے زیادہ تراوی نہیں پڑی ہے جب ایک بات موجود ہے پروف ہے اور صحابی نے اسی طریقے کو ایجاد کیا اسی طریقے کو بنایا اور ساتھ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ بھی ہو کہ وہ الراشدین میرے خلفاء کے طریقے کو پکڑنا تو پھر ہم اس کو کس طرح بدت کہہ سکتے ہیں بدت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول سے بھی نہ ملتی ہو اور دور حاضر کے علماء کا اور اس پر اجماع بھی نہ ہو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام زندہ تھے پڑھانے والا بھی صحابی ہے پڑھنے والے بھی صحابی ہیں ابئی بن قاب اور تمیم دارمی رضی اللہ عنہ یہ دو صحابہ تھے قاری تھے یہ پڑھایا کرتے تھے باقی لوگ پیچھے پڑھا کرتے تھے اتنے کثیر تعداد میں صحابہ موجود تھے عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے مفسر قرآن تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صاحب حدیث و صاحب علم و صاحب فقہ تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا عمر رضی اللہ عنہ یہ بدت ہے کسی نے ان کو منع کیا مطلب دورے حاضر کے تمام لوگوں کا اجماع تھا اور اگر آج کے دور میں دورے حاضر کے لوگوں کا اجماع نہ ہو علماء کا اجماع نہ ہو اور میں یہ کہتا پھر پروف بھی نہ ہو میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو وہ کیسے سنت ہو سکتی زبردستی کسی کو سنت مت ثابت کیجیے خوابوں پہ دین مت چلائیے وہ کتاب کے اندر پڑھا ہے کہہ رہے شلوار پہننے کی اڑتالیس سنتے میں حیران ہو گیا میں یا اللہ اس بندے نے سنتے شلوار پہننے کی کہاں سے نکالنی ہے حدیث کے اندر تو یہ ملتا کہ اللہ کے رسول وسلم چادر باندھا کرتے تھے شلوار کے الفاظ بھی ملتے ہیں سراویل عربی کے اندر شلوار کو کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کیسے پہنی کس طرح بنائی اس کے دو پینچے دیکھے آتے وہ نہیں ملتا ہے جب نہیں ملتا تو مجھے اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے میں پہنوں اور بس میں ایک مرتبہ شام کے وقت جھاڑو دے رہا تو ایک آدمی میرے پاس سے گزرا شام کو جاڑو نہیں دیتے میں نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس کو بات کرنے کی بس جی فلاں سے سونا ہے یار شام کے وقت جھاڑو دینے میں کیا آ جمعے جو میں رات کو کھانا پکا کر رکھا جی روحیں واپس آ رہی ہیں اور آ کر کھائیں گی کیوں کیا اللہ کے رسول نے اس کے متعلق فرمایا یا اللہ کے رسول وسلم کی اس کے متعلق حدیث ہے بہت سارے کام ہیں میں صرف فار ایگزامپل آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ مسوا کر کے مسوا کر کے میں نے وہاں پر رکھ دی کہتے جی یہ مکرو ہو رہی ہے مسوا کیسے مکرو ہو رہی مسواک کی ہے کہتا نہیں جی بس صرف اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہی سنت ہے میں نے کہا یہی سنت ہے کہتا ہاں میں نے کہا مجھے دلیل دکھاؤ کہ صرف اتنی مسواک سنت ہے اور یار سنت کے نام کے اوپر ہم لوگ کیوں اس طرح چڑھ رہے میں نے کہا تم نے ایک جی ایک موٹ داڑھی رکھنا سنت ہے ہاں جی ایک موٹھ داڑھی رکھنا سنت ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی موقع پہ اللہ کے رسول نے ایک موٹ داڑھی رکھی ہو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آپ کا سینہ ڈھکا کرتی تھی اور تم کہتے ہو کہ ایک موٹھ داڑھی یہ سنت ہے مجھے بتاؤ دکھاؤ وہ یارو ایسی ہر چیز کو سنت مت مان لیا کرو وہ کہے گا مہینے بعد اپنے گھر میں یار بھی بکاؤ میں کہوں کیوں اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں یار غصہ نہ کرنا اس میری اس باتوں کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام ہوا ہے مجھے کہتا ہے جی، فلاں آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فلاں آدمی تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہا تھا نہ باللہ اللہ تعالیٰ کو ٹھڈا لگا اور اس نے بچانے کی کوشش کی میں نے کہا یار یہ بات تو اتنی بڑی کیسے کر رہے کیوں کر رہے کہ اللہ کو ٹھڈا لگا اس نے بچانے سے کوشش کی کہتے جی فلاں مشائق تھے وہ روحیں لے کر جا رہی تھی عورت آئی اس کے پاس روتی ہوئی کہ وہ فرشتہ میرے بیٹے کی روح لے گیا اور ایک ہی بیٹا تھا کہتے جی وہ اللہ سے روح چھین کر لے آئے کہا یار تم لوگ کیسی باتیں کر رہے کیا یہ سنت ہے کیا یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ سے یہ ثابت ہے اور آخری بات اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا تو یاد رکھیے رسالت کا مقصد ایک ہوتا ہے ہدایت کو ہم لوگوں تک پہنچانا نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے ہدایت کو ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا کسی بھی رسول نے کسی بھی نبی اور پیغمبر نے آج تک اس مسئلے کو نہیں چھیڑا کہ یہ نور ہے یہ بشر ہے یہ حاضر ہے یہ ناظر ہے یہ غیب جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا آج تک اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا گیا اور نہ یہ نبوت اور رسالت کا مقصد ہے نہ کبھی کسی نبی نے اس کو ڈسکس کیا ہے صحابہ اکرام نے ایک بھی دلیل نہیں ملتی کہ کبھی صحابہ اکرام اس مسئلے پر بیٹھے اور اس کو ڈسکس کیا ہو جبکہ ہماری صبح ہماری پر بیٹھے فلاں جگہ پر بیٹھے ایمان کا نہیں سوچتے ہم کہ میرا ایمان کتنا بڑھ گیا کتنا کم ہو گیا اسی کے اوپر باتیں ہوتی جبکہ یہ رسالت نے آج تک یہ ٹاپک چھیڑا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سالہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا گیا کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر تھے عالم الغیب تھے نور و بشر تھے کیا تھے آج تک اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا گیا اس کے بعد ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دو سالہ دور خلافت آیا نہیں اس ٹاپک کو چھیڑا عمر فاروق کا دس سال دور آیا عثمان غنی کا بارہ سال آیا علی رضی اللہ عنہ کا چھ سال آیا امیر معاویہ کا انیس سال آیا لیکن ان ادوار کے اندر ایک بھی مرتبہ ایک بھی مرتبہ اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا گیا نہ کسی کے دل میں یہ ٹاپک تھا یہ صرف راہ ہدایت سے صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسا عقیدہ وضع کیا گیا کہ ایک مسلمان صحیح طریقے کو سمجھ ہی نہ پائے یہ نبی کا ٹاپک نہیں ہے میری بات یاد رکھیے یہ نبی کا ٹاپک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور نہ ہی آج تک کسی نبی کا مرن دن یا جنم دن منایا گیا نہ کبھی کسی نبی کی پیدائش منائی گئی نہ کبھی کسی نبی کی وفات کا سوگ منایا گیا نہ جشن منایا گیا نہ برسی منائی گئی اس ٹاپک کو یاد رکھیے اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہوا تو نہیں ہے یہی یہی اتھینٹک ہے ہے اور دین اگر تھا تو ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر سب سے بڑا جھنڈا لگا ہوتا ہے کا ایسے یہ مجھے بات آپ حضرات کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن میں ایمان کی بات کر رہا ہوں تو یاد رکھو یہ جملہ کے کرنے میں کیا عرج ہے بہت بڑا جملہ ہے چار رکعت نماز ہے زہر کی فرض پانچ پڑھ لو کیا عرج ہے سجدہ ہی زیادہ کرو گے جی میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں میں ہر نماز نہا کے کیوں نہیں پڑھتا زیادہ ہی ثواب ہوگا قرآن کے تیس پارے میں کہوں جی میں فلاں جگہ سے بھی بنا کے لے فلاں سے مجھے زیادہ ثواب ہو جانا ثواب وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا بس اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہتے نا کہ فلاں درود پڑھنے سے اتنی ہزار نیکیاں اتنے ہزار ثواب ملتے تو نہیں ہے اللہ کے رسول نے درود کا ثواب کیا بتلائے دس نکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے درود کا ثواب بتایا اگر مجھے بندہ کہے جی نہیں جمعے والے دن وضو کرو قبلے کی طرح منہ کرو اور یہ درود ملو اسی ہزار نکیاں ملتی ہیں یہ ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں اور یار کہاں سے پڑھا تو نے اور آجا کے بعد ملے گی احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب سے اور مسلمانوں درود وہ جو اللہ کے رسول نے سکھایا بس یہی ہے اور یہی دین ہے قرآن چھوڑ کے اگر میں درود تاج پڑھوں فلاں درود پڑھوں فلاں درود پڑھوں تو مجھے کہے کا ثواب جبکہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرو وما آتاکم الرسول فخذو رسول نے جو دے دیا لے لو جس سے روک دیا فنتہو رک جاؤ واتق اللہ اللہ سے ڈر جو اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا رب العالمین کسی کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے سنت اللہ خلو قبل ولن تجد علی سنت اللہ تبدیلا کہ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ تھا جو پہلے لوگوں میں گزر گیا مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی یہ سنت تھی کہ کوئی قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا تھا یہ اللہ کا طریقہ تھا لیکن اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ چینج کر دیا کہ کہا اگر کوئی قوم گناہ کرے گی تو عذاب ان کے اوپر دینے کے لیے آسمان سے کوئی نہیں آئے گا ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں پٹواؤں گا بدریہ جہاد یہ اللہ کی سننا تھا اللہ کا طریقہ نماز انشاءاللہ شاء اللہ سوا سات ہوگی بھائی یہی پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی۔, جی جی کریں کریں سب سے افضل ترین شخصیت تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب مرتبے میں برابر ہیں سب کا مرتبہ مختلف ہے نبی اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جس کو آسمان سے کتاب بھی ملی ہو ساتھ نبی وہ ہوتا ہے جو صرف پیغام پہنچانے والا ہو ٹھیک ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام والسلام کے ساتھ ان کے معابین تھے یوشع بن نون یہ ایک طرف چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو معاون ملے تھے لوت علیہ السلام ان کے بتیجے تھے ان کو دوسرے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا ٹھیک ہے ہر نبی کا دوسرے نبی سے اتبا اونچا بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کے علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ مجھے یونس علیہ السلاطلام سے زیادہ مت کہو وہ میرے بھائی ہیں یونس بن متا بخاری کے اندر حدیث ہے کہ مجھے ان سے زیادہ مت مانو تو ان کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے ہماری یہ معاشرے میں بات چلتی ہے جی اور بھائی فضیلت اسی عمل کی ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتائی اور صنعت کے لحاظ سے ٹھیک ہے یہ زیادہ تر فضائل وہ اسی وہ امام غزالی کی کتاب سے ملتے ہیں اس سے علاوہ کم بھی ملتے ہیں وہ محدث نہیں تو تو فضیلت کے اندر بھی وہی بات اتھینٹک ہے جو صنعت کے لحاظ سے مضبوط ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس کے علاوہ جتنا مرضی بڑا فضیلت والا عمل کرتے جائیں اگر اللہ کے حصول سے ثابت نہیں ہے یا سند کے لحاظ سے کمزور ہے تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں نماز کے بعد نماز کے بعد جی جی جی نہیں ثابت غلط کرتے میں صاف کہتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے نہیں ثابت ہے تو نہیں کرو جس نے کرنی اپنی انفرادی کرے ہاں ذکر ثابت ہے جو کتنے اذکار ہیں اور جو اذکار ثابت ہے وہ ساری دعائیں ہیں آپ نماز کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دیے دعا پھر آگے کلا ادب بے فلک پڑھتے ہیں ناز پڑھتے ہیں اتل کرسی پڑھتے ہیں اے اللہ منت السلام یہ جتنی دعائیں ساری بلکہ نماز ساری کی ساری دعا ہے اللہ اکبر سے شروع ہو کر السلام علیکم رحمۃ اللہ تک ساری نماز دعا جی ہے یار ہم بہت جگہوں پہ ایسے پھنستے ہیں اور ایسا فتنوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے یہاں پر ایک آدمی آیا جی آپ روٹی کھلا دیتے ہیں سالن نہیں کھلاتے میں نے کہا کیا مطلب روٹی کھلا دیتے سر کہتے نماز پڑھا دیتے اس کے بعد دعا نہیں منگواتے میں نے کہا یار کہاں روٹی سالن اور کہاں نماز تم مثال کو کہاں پہ فٹ کر رہے اللہ کے رسول نے نہیں مانگی ہے تو نہیں مانگی اس میں روٹی کیا اور سالن کیا بس ادکار کی ان کو کی کرے جی نہیں بیماروں کے لیے دعا کرنی تو آپ کریں یا اگر وہ کہہ دیں تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس طرح کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ایک آدمی آیا کہتا اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گیا مویشی برباد ہو گئے اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی بارش کے لیے دعا کریں اللہ کے رسول نے وہی کھڑے ہو کے دعا کی کہ اللہ بارش کر دے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ نے بارش نازل کر دی اگلے جمعے پھر آ گیا کہتا اللہ کے رسول اتنی بارش ہوگی اتنی بارش ہوگی ہے کہ مدینے کی گلیاں سیلاب ہو گئی ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے بارش رک جائے اللہ کے رسول نے وہی دعا کی ہے اور نہ ہاتھ اٹھائے اور نہ اجتماعی دعا کی اللہ بارش روک دے تو رک گئے ہاں جی جو کہتے ہیں نا امام صاحب ہاتھ اٹھائے بغیر یہ کہتے ہیں کہ اللہ جتنے بیمار تو سب کو شفا فرما یہ دعا ہے یہ دعا دی کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے دلیل لے لیجئے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وعلیکم السلام بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح نماز پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح نماز کبھی نہیں پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سال میں پڑھ لو مہینے میں ہفتے میں لیکن وہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے جی ہاں تہجد کا طریقہ جو ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سن لیں تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت پڑھتے دو دو رکت کر کے پڑھتے ہر دو رکت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور اللہ جتنی توفیق دیتا اس میں قرآن پڑھتے تھے اس کے بعد اللہ کے رسول تین وطر پڑھتے تھے اور تین وطر اس طرح پڑھتے تھے کہ دو وطر پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے اور پھر تیسرا وطر پڑھتے تھے گیارہ رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز تھی اللہ کے رسول نے تہجد کی نماز سواری کے اوپر بھی پڑھی ہے اور ویسے بھی پڑھی ہے سفر میں بھی پڑھی ہے حضر میں بھی پڑھی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض نہیں تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کے پر تہجد کی نماز فرض تھی اللہ قرآن میں کہتا وہ مین اللہ فتحجت بہین نافلا تہجد تحجد کی نماز پڑھو رات کو وہ تمہارے لیے نفل ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو مسئلہ ختم اگر کسی چیز پر ختم ہو پڑا ہو تو وہ کھا لینی چاہیے یہ خواتین کی طرف سے ایسا اگر کسی چیز پر ختم پڑا ہو تو وہ کھا لینی چاہیے پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ ختم کس کو کہتے ہیں ختم کس کو کہتے ختم کا لفظی معنی کیا ہے لغوی معنی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کبھی کھانے میں قرآن نہیں پڑھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آداب بتائے تو کیا فرمایا کل بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بی امینی کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ بیج میں سے مت کھاؤ بس اللہ کے رسول نے یہ کھانے کے آداب بتائیں اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہاری کسی کی دعوت ہے کھانا کھاؤ اور واپس آ جاؤ کھانے کے اوپر قرآن پڑھنا اور سمجھنا کہ وہ برکت والا ہو گیا اور پھر اس کو بانٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے میں اس طرح ایک بین میں سفر کر رہا تھا تو ایک نے کہا جی رسم اللہ علیہ ان کن تم بھی مؤمنین سو نام کی آئے تھے کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اللہ کا ذکر کر کے کھاؤ میں نے کہا یہی تو بات یہ ہے کہ دکی رسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اللہ کا نام کیا ہے بسم اللہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے کھاؤ اللہ کے نام میں اور بسم اللہ میں کتنا قرآن میں کتنا فرق ہے پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کچھ کھجوریں آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا آؤ اور کھائیں اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کچھ پڑھا اور وہ قرآن ہی پڑھا اور اس کے سوا کیا پڑھا ہوگا میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کے اللہ کے رسول نے قرآن ہی پڑھا اس کی کیا دلیل ہے دوسری بات کہ ایسا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کھانے کے اوپر پڑھ کے کھایا ہو تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے کھانے کے اوپر پڑھ کے کھانا اور حرج یہی ہے جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو کیوں کرے پھر ہر دن کے ساتھ مختلف ختم منسوخ کیا گیا جو کہ انتہائی غلط ہے اگر چیز ضائع ہونے والی ہو تو ختم والی چیز کھا لینی چاہیے ضائع ہونے کا خطرہ جب آپ نے اس کے اوپر پڑھا ہے نا ختم وہ تبھی ضائع ہو گئی تھی جب اللہ کے رسول نے نہیں کبھی زندگی کے اندر ایسا کام کیا تو جب آپ نے ختم پڑھا تو وہ ضائع ہو گئی ایک طریقہ ہی غلط کیا تو ویسے ہی ضائع ہو گئی پھینک دے اس کو اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ میرا سلانہ ختم دیا جائے تو اس بارے میں کیا کیا جائے وصیت وہ پوری کی جاتی ہے جو شریعت کے اندر ہو ایسی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا جو شریعت سے باہر ہو اور کسی بندے کو ایسے معاملات میں حق نہیں ہے کہ وہ وسیعت کر کے جائے وسیعت کرنی ہے تو صرف اپنی مال کے بارے میں وسیعت کر کے جا سکتا ہے وہ بھی یہ نہیں کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا قرض اتار دو اور اتنا اللہ کے رستے میں دے دو جتنا وہ ایک تہائی حصہ اس کے علاوہ کسی کو ایسی ویسی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے جراب موٹی ہو تو پھر بھی مس پھر ہی مسا ہو سکتا ہے یا پتلی جراب پر بھی ہو سکتے موٹی ہو ہو یا پتلی ابو داود کے اندر حدیث ہے مسح علی الجوربین والنعلین والخفین کہ اللہ کے رسول نے اپنی جرابوں پر مسح کیا اپنے جوتوں پر مسح کیا اور اللہ کے رسول نے اپنے موزوں پر مسح کیا جراب موٹی ہو یا پتلی چمڑے کی ہو یا کپڑے کی کسی بھی طرح کی جراب ہو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں بس ایک دفعہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا واشهد ان محمدا رسول الله